بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به عليه ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات أعمالنا يهده الله الله فلا فلا مضل له له له هادي ونشهد ونشهد أن أن لا لا إله إلا وحده شريك سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه واتباعہ وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب إعانة الرفيق وفي وفي الباب احاديث كثيره تقدمت كحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه واشبائه دو ہفتے سے مسلسل سفر کے آداب چل رہے ہیں کہ انسان سفر میں نکلے تو اس کے کیا مسائل ہیں اور رفقا کے ساتھ کیسے رہیں اور پھر سفر میں ایک عامر متعین ہو جائیں اور اس کے علاوہ کچھ مسائل اس سے پہلے ہم احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم نے پڑھے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آج ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ سفر میں اپنے رفیقوں کی مدد کرنا چاہیے تعاون کرنا چاہیے فرمائے اس سلسلے میں بہت روایات ہیں وفیل باب احادیث قصیرہ بہت روایت ہیں تقدمت جو پہلے گزر چکی فی اون العبد ما کان العبد فی اون اخیہ انسان جب تک اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے بہت بڑی چیز ہے کہ ہم اپنے بھائی کی مدد کرنے والے ہوں صرف سفر میں نہیں حضر میں بھی اپنے وطن میں بھی وطن سے باہر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت کی ذاتی گرامی انتہائی جود و کرم اور سخاوت والی تھی جود کا لفظ جو حدیث میں راوی نے استعمال کیا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود اجود کا لفظ سخاوت سے بہت اعلی ہے جود کہتے ہیں اعتاؤ مایم بگی لمیم بگی جو انسان جس کا لائق ہو اور جس انسان کو جس کی ضرورت ہو وہ اسے دینا کسی انسان کو علم کی ضرورت ہے آپ اسے علم پڑھائیں کسی انسان کو اخلاق اور تربیت کی ضرورت ہے آپ اس کی تربیت کریں کسی انسان کو تسلی کے کلمات کی ضرورت ہے آپ اس کو تسلی دیں کسی انسان کو غم میں قریب جانے کی ضرورت ہے آپ اس کے قریب جائیں کسی انسان کو کھانے کی ضرورت ہے آپ اس کو کھانا دیں اور کسی انسان کو مال کی ضرورت ہے آپ اس کو مال دیں اتاؤ ما امبگی لمئی امبگی اس کو جود کہا جاتا ہے حضرت میں یہ صفت کود کود کر بھری تھی کہ جس کو جس چیز کی ضرورت تھی وقت پر وہ چیز اس کو دیا کرتی تھی اس سے پہلے ہم بہت پہلے ایک روایت پڑھ کر آئے بخاری شریف کے حوالے سے کہ حضرت مسجد میں تشریف لائے اور بحرین سے مال آیا تھا جو حضرت نے مسجد میں ہی دلوا دیا تھا اور جب حضرت نماز کے لیے تشریف لائے تو آپ نے دیکھا تک نہیں مال کی طرف نگاہ بھی نہیں کی اور سیدھے مسلح پر آ گئے حضرت نے نماز پر آئی اور نماز کے بعد پھر فرمایا کہ بیٹھ جانا تمہارے لیے مال آیا ہے میں تقسیم کروں گا یہ حضرت کی شان مبارک تھی وہاں تو جو جس کا لائق ہوتا تھا حضرت وہ چیز اس کو عطا فرما دیتے تھے اپنے لیے تو کچھ ہو رہا ہی نہیں بلکہ آپ کا حال تو یہ ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو آپ کا حال یہ ہے کہ آپ کی زرا گروی رکھی ہوئی ہے چند سا جو ایک یہودی سے لیے تھے اور زرا اپنی بختر جو ہوتا ہے وہ گروی رکھا تھا اور آپ اپنی حیاتی میں اس کو واپس نہیں لے سکے صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے واپس لیا اسی لیے فرزدک شاعر کہتا ہے کہ ذات اقدس کی زبان پر صرف ایک جگہ لا نکلتا تھا لا کا مانا نہیں ذات اقدس کی زبان پر صرف ایک جگہ لا نکلتا تھا اور وہ لا الہ الا اللہ باقی اس کے علاوہ نا کا مسئلہ ہی نہیں تھا عالم یہ ہوتا تھا حضرت کا کہ اپنے پاس نہیں ہوتا تھا تو قرض لے کر بھی دے دیتے تھے تو بندہ جب تک یہی وجہ ہے کہ ایک مسئلہ چلتا ہے کہ آیا نبی کے مال میں میراث چلتی ہے یا نہیں انبیاء کے مال میں میراث ہے یا نہیں حضرت نے صاحب صاحب ایک بات ارشاد فرمائی لانو رسوماترکنا ترقنا صدقہ انبیاء کے مال میں میراث نہیں چلتی اور ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ امت کے لیے وقف ہے ساری امت کا اس میں حصہ ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ نما اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو اس روایت کا پتہ نہیں تھا پہلے اس لیے میراث کا مطالبہ کیا صدیق اکبر سے کہ ہمارے باپ کے مال سے ہمیں میراث ملنی چاہیے اور جب ان کو یہ حدیث بتا دی گئی کہ ابا جی یہ کہہ کر گئے ہیں تو فاطمت الظہر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس روایت کا تعلق اس مال سے ہے جو مال ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہم والے منقولہ جس کو کہا جاتا ہے چارپائی ہے اس طرح گھر کی چیزیں اور ابا کا وہ مال جو غیر منقولہ ہے یعنی جس کو نہیں لے جا سکتے مکان ہے کھیت ہیں اس میں ہمیں میراث ملنی چاہیے یہ ایک اتحادی مسئلہ تھا جیسے ایک امام کے سامنے ایک روایت ہے وہ اس سے مسئلہ مستمبت کرتا ہے دوسرے امام کے سامنے دوسری روایت ہے وہ اس سے مسئلہ مستمبت کرتا ہے استمبات مسائل روایات ہر ایک کے پاس ہیں اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ کسی امام کے نزدیک وہ روایت راجے ہیں کسی امام کے نزدیک یہ روایت راجے ہیں اور پھر اسی کے مطابق ان کے ماننے والے ان کا فالو کرتے ہیں اسی مسلک کا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سوچنا کہ اس روایت کا تعلق اموال والے غیر منقولہ سے ہیں کھیت سے ہیں اس میں میرا ہمیں ملنی چاہیے اور وہ جو حضرت ابا جی منع کر کے گئے ہیں وہ تو منقولہ سے ہیں یہ ایک اتحادی مسئلہ تھا صدیق اکبر نے صاف صاف طور پر کہہ دیا کہ ابا جی کی یہ روایت تمام مال سے متعلق ہے اب یہ تو ایک لمبی چوری بحث ہے جو مدرسوں میں کی جاتی ہے جس کو یہاں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے بہرحال شیعہ لوگ جو ہیں وہ یہیں پر اہل سنت والجماعت سے اختلاف کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ابو بکر غاسب علیہ علیہزب اللہ سمیازب اللہ کے میراث نہیں دی ہم یہ کہتے ہیں کہ تم جس میراث کو دلانا چاہتے ہو جس کا مال ہے وہ خود نہ کہہ کر گیا ہے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ہی نہ کہہ کر گئے کہ میرے مال میں میراث نہیں چلتی پوری امت کے لیے یہ پورا مال میرا وقف ہے صدقہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ تو چھ مہینے کے بعد انتقال کر گئے حضرت علی کے سامنے یہ مسئلہ آیا اور وہ اچھی طرح سمجھ گئے اور حضرت چچا عباس کے سامنے یہ مسئلہ آیا اور وہ اچھی طرح سمجھ گئے پھر زندگی بھر مطالبہ نہیں کیا اچھا ہم یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ چلیے اگر میراث کا مسئلہ تھا تو بعد میں خلافت حضرت علی کی آئی ہے حضرت علی چاہتے تو سارا میراث میں لے لیتے آج تو جس کے ہاتھ میں ملتا ہے اسی کے اسی کا دندا اسی کی بھینس ہو جاتی ہے حضرت علی بعد میں خلیفہ بنے چاہتے تو وہ سارا مال لے لیتے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا اس حدیث پر عمل کیا لانو رسو ماں ترقنا صدقہ یہ بین دلیل ہے اس بات کی کہ نبی کے مال میں میراث نہیں چلتی اب نبی کے مال میں میراث کیوں نہیں چلتی محدثین نے ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ اصل میں نبی کے مال میں میراث چلائی جاتی تو بہت ممکن ہے کہ کوئی وارث اپنے مورث کے مرنے کی تمنا کرتا دنیا میں ہوتا ہے کہ وارث اپنے مورث کے مرنے کی تمنا کرتے ہیں ماں کب مرے چابی ہاتھ میں آئے ابا کب مرے چابی ہاتھ میں آئے اور حضرت سے متعلق یہ تمنا کرنا کفر ہے اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس نبی کی بنائی ہوئی امت میراث کی بنیاد پر ایمان سے نکل جائیں اس لیے نبی کے مال میں میراث نہیں چلائی اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر نبی کے مال میں میراث چلتی تو بہت ممکن ہے کہ امت کا کوئی بد کردار اور برا سوچنے والا شاید یہ کہہ دیتا کہ دیکھو نبوت کے مال پر مال جمع کر کے اولاد کے لیے چھوڑ گیا اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے نبی پر کسی کی انگلی اٹھے اور کرن منسریم کا امام اور اکابر دیوبند کا فخر اللہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ ایک عجیب بات فرماتے ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی حیات ہیں جب ہی تو آپ کی بیوی سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا ورنہ ہر مرنے والے کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے نبی کی بیوی سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا معلوم ہوتا ہے نبی حیات ہیں اور جو آدمی حیات ہو اس کے مال میں میرا سے نہیں چلتی اس لیے فرمایا کہ نبی یہ کریم وسلم کے مال میں میراث نہیں چلتی اور یہ تمام نبیوں کا مسئلہ ہے انبیاء کرام علیہ السلاط وسلام کا مسئلہ ہے اور میں انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو حیات النبی پر تفصیل سے گفتگو کروں گا اس لیے کہ بعض لوگوں کو اس پر اشکال بھی ہوتا ہے کہ حیات النبی کا مطلب کیا ہے اور ذات اقدر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور آپ کس طرح حیات ہیں اور کیا دنیا ہی کی طرح آپ کی حیات ہیں بہرحال کسی موقع پر انشاءاللہ موقع رہا تو میں اس پر گفتگو کروں گا تو حضرت کا تو مسئلہ ہی ہے تھا کہ وہاں تو میراث کا مسئلہ بھی نہیں روایت سے یہ بتا رہی امام نبی رحمتہ اللہ علیہ کے بندے کو دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے سفر ہو حضر ہو جس کو جس کی ضرورت ہو وہ اس کو دینا چاہیے اور جب تک بندہ اپنے بھائیوں کی تعاون میں رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے یہ حدیث یاد رکھنا جب تک ہم کسی کے تعاون میں رہیں گے اللہ ہماری مدد میں رہے گا اور دوسری روایت میں فرمایا کلو معروف ان صدقہ ہر اچھا کام صدقہ ہے حتیٰ کہ راستے سے اگر آپ نے تکلیف دے چیز کو ہٹا لیا صدقہ ہے کیلے کا چھلکا پراتا آپ نے اٹھا کر پھینک دیا صدقہ ہے اور اس طرح کانتے کا کوئی جھاری جھنکار کی کوئی چیز پڑی تھی آپ نے ہٹا دی صدقہ ہے اور اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ اپنی بیوی کے منہ میں محبت سے لقمہ دیا تو سبھی صدقہ ہے اس کو بھی صدقہ قرار دیا فرمایا اس طرح کی تم نے بہت ساری روایتیں پڑھی ہیں سنی ہیں امام نبی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے فرماتے میں ذکر کر آیا ہوں اسی پر ایک روایت یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کے پاس اگر زائد چیز ہے تو وہ حاجت مند اور ضرورت مند کو دینا چاہیے فرمایا نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ قال بینما نفی فی سفر رد اللہ على اللہ فجا فجعل يصرف بصره يمينا یمین و فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان معه فضل ظاہری فلیعود به علام اللہ ظاہر له ومن كان له فضل زاد فلیعود به علام اللہ زاد له فذكر من اصناف المال ما ذكره حتى راينا انه لا حق لاحد منا في فضل رواه مسلم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر سے واپس ہو رہے تھے ایک آدمی سواری پر سوار ہو کر آیا اور اس نے اپنی نگاہ کو ادھر ادھر یوں گھمایا فجال یسرف ف بسر یمین و شمالا ادھر دیکھا ادھر دیکھا حضرت سمجھ گئے حضرت تو عقل القول تھے ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو آیت کا ترجمہ پوچھا تو آیت کا ترجمہ بتا دیا لیکن سمجھے نہیں کہ ابو حریرا کیا کہنا چاہ رہے ابو بکر کو ترجمہ پوچھا بتا دیا لیکن سمجھے نہیں کہ کیا کہنا چاہتے اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور حضرت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرا کا چہرہ دیکھ کر فرمایا ابو حریرا میرے ساتھ چلو گھر لے گئے اور حضرت عائشہ سے پوچھا کہ گھر میں ہے کچھ فرمایا دودھ ہے تو ابو ہریرا سے فرمایا کہ ابو حریرا تمہارے سب ساتھی پڑھنے والے ہیں وہ بھی تو بھوکے ہی ہیں جاؤ ان سب کو بلا لاؤ طویل روایت ہے حضرت ابو ہریرا کو پیالہ دیا اور فرمایا سب کو پلا خود ابو ہریرا فرماتے ہیں کہ دل میں میں سوچنے لگا سب کو پلاؤں گا میرے لیے کیا رہے گا لیکن نبی کا حکم تھا بہرحال میں نے سب کو پلانا شروع کیا دودھ اتنا کا اتنا ہی بچ گیا آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرا تم پیو ابو ریرا کہتے میں نے پیا حضرت فرمایا اور پیو اور پیا فرمایا اور پیو فرمایا شبی تو یا رسول اللہ اب نہیں پیٹ بھر گیا اللہ کے نبی ذات اقدس توازو کا پیکر اپنے سارے مریدوں کو پہلے پلا رہا ہے اخیر میں خود پی رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں خود پیا حضرت ابو ریرا وہاں فرماتے ہیں کہ آیت کا ترجمہ تو مجھے بھی معلوم تھا میں نے عمر کو ترجمے کے لیے نہیں پوچھا تھا مجھے تو اپنی بھوک بتانا تھا کہ وہ سمجھ جائیں کہ میں بھوکا ہوں آیت کا ترجمہ معلوم تھا ابو بکر سے ترجمہ نہیں پوچھنا تھا مجھے اپنی لیکن وہ نہیں سمجھے میرے آقا میرے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئے حضرت تو عقل العقول تھے ایک عجیب و غریب روایت ہے ایک صاحب نے یا رضی اللہ پڑوسی یہودی ہے اور بہت ستا رہا ہے اتنے فرمایا صبر کرو کہا حضرت بہت ستا رہا ہے فرمایا صبر کرو بار بار وہ آتے رہے حیرت نے ایک علاج بتایا اچھا ایک کام کرو وہ نہیں مان رہا ہے تم ایک کام کرو اپنا سامان گھر کا نکال کر دروازے کے باہر بیٹھ جاؤ اور گزرنے والے تم کو کچھ پوچھے تو کہہ دینا کہ بھئی یہ تکلیف ہے اس لیے میں باہر نکل گیا حضرت نے اور کچھ نہیں کہا اب وہ صاحب ہی سارا سامان لے کر باہر بیٹھ گئے اب ان کا سامان کہ ہماری طرح سٹنگ روم سلیپنگ روم فلاں روم سارے بھرے ہوئے تھوڑے ہی تھے کہ نکالتے ہوئے پانچ دن لگے وہ تھوڑا سا سامان تھا نکال کر باہر بیٹھ گئے اب سارے گزر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں بھائی ایسا کیوں کر رہے ہیں پھر میں تنگ آ چکا ہوں شام کو وہ یہودی آیا ہاتھ پکڑے اور کہا خدا کے واسطے مجھے معاف کر کبھی نہیں ستاؤں گا میں سامان خود رکھ دیتا ہوں حضرت عقل العقول تھی بخاری شریف میں روایت ہے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه دخل الجنہ اب مساش اللہ تعالیٰ نے اس روایت کے راوی ہے جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا یقیناً وہ جنت میں داخل ہوگا ایمان والا ضرور جنت میں جائے گا ایمان ویزا ہے جنت کی اس کے بغیر تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا تو صحابی فرماتے یا رسول اللہ اعلان کر دوں فرمایا نہیں اعلان نہیں کرنا ہے ادئی یتقلو فرمایا کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور ایمان میں راسک نہیں ہوئے وہ یوں سمجھ لیں گے کہ لا الہ الا اللہ تو ہم پڑھی رہے ہیں یقیناً جنت میں چلے جائیں گے تو امال کی کیا ضرورت امال چھوڑ دیں گے کہ ایمان تو ادائیت تک تقلو ایمان پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے نماز نہیں پڑھیں گے جیسے ایک طالب علموں کو اگر یوں کہہ دو ایک اسٹوڈنٹ کو یوں کہہ دو جیسے میں نے اس روایت پر اپنے بچوں کو مثال دی میں نے کہا اگر میں تم کو یوں کہہ دوں کہ تمہارے سوال میں لیکھک اور مصنف کے حالات ضرور پوچھے جائیں گے اور اس پر تم کامیاب اگر یہ سوال بتا دیا گیا تو کوئی بھی طالب علم محنت نہیں کرے گا کہ اتنا تو ہم لکھ ہی دیں گے کہ مصنف سوم و سلاد کے پابند تھے یعنی نماز بہت پڑھتے تھے حضرت نے فرمایا ادیت تقلو لو اس پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے اعمال نہیں کریں گے تو حضرت عقل القول تھے چہرے کو دیکھ کر حضرت بھانپ لیا کرتے تھے کہ اس کو کیا ضرورت ہے حالات کو دیکھ کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیا کرتے تھے عجیب عجیب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے دور سے آ رہے ہیں اور حضرت فرماتے ہیں چہرہ بتاتا ہے کہ ستایا ہوا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آ رہے مجلس میں مسجد نبوی میں فرمایا چہرہ بتا رہا ہے کہ میرے ساتھی کو کسی نے ستایا ہے اور مجلس میں آئے اور پوچھا کیا ہوا فرمایا عمر سے ذرا تو تو میں میں ہو گئی اتنے میں عمر بھی آ گئے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر پر برس پڑے کہ تم میرے اس ساتھی کو ستاتے ہو جس نے میرا تب اقرار کیا جب تم انکار کر رہے تھے اس نے میرا تب سپورٹ کیا جب میرے سپورٹ میں تم نہیں تھے اور صدیق اکبر بار بار کہہ رہے یا رسول اللہ قصور میرا ہے عمر کا نہیں قصور میرا ہے عمر کا نہیں حضرت کچھ نہیں سن رہے چہرے سے بانپ لیا کہ میرا ساتھی ستایا ہوا بے شمار روایات ہیں حضرت تو عقل العقول تھے روایت میں ہے کہ وہ صحابی آئے اپنی سواری پر سوال ہو کر انہوں نے دائیں بائیں دیکھا حضرت سمجھ گئے کہ اس کو کوئی ضرورت ہے تو حضرت نے فرمایا بھائی کسی کے پاس زائد سواری ہو تو جس کے پاس سواری نے اس کو دے دو اور جس کے پاس مال زائد ہو تو دے دو اور جس کے پاس کپڑے زیادہ ہو تو دے دو راوی فرماتے ہیں کہ حضرت کے اعلان پر ان کے پاس اتنا سامان ہو گیا اتنا سامان ہو گیا کہ اونتنی پر بڑی مشکل سے اٹھایا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آتا ہے کہ جمعہ میں وہ آئے حضرت خطبہ دے رہے تھے سلیب گتفانی رضی اللہ تعالیٰ حضرت آئے اور بیٹھ گئے تو حضرت نے فرمایا تم نے تحیت المسجد پڑھی دو رکعت پڑھی فرمایا نہیں فرما سلی ہیں دو رکعت پڑھو ان کو کھڑا کیا اور باقاعدہ ان کے پاس دو رکعت پڑھائی تحیت المسجد جس کو کہا جاتا علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں ان کو کھڑا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ غریب صحابی تھے اور ان کو فتح پرانے کپڑے تھے اور حضرت ان کو دلانا چاہتے تھے تاکہ کوئی دیکھ لے اور ان کو تعاون کرے اسی لیے نماز کے بعد نکلے تو دو چادریں صحابی رضی اللہ نے نظر سلیخ کو دی اب اس سے آگے سنیے بڑی عجیب بات حضرت نے پھر اعلان فرمایا کسی سے متعلق کہ بھائی ایک آدمی غریب ہے تعاون کی ضرورت ہے تو سلیخ گتفانی دو چادر میں سے ایک چادر لے کر آئے کہ حضرت میری ایک چادر ان کو دے دیجیے حضرت نے چادر اٹھا کر ان کے منہ پر ماری کہ اس کو دے گا تو کیا کرے گا عجیب و غریب صحابہ کی بھی زندگی ہے اور عجیب و غریب ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زندگی ہے جس کو نبی سے پیار ہو جاتا ہے اس کو نبی کی باتوں میں مزہ آتا ہے نبی کی زندگی میں مزہ آتا ہے اس کے سننے میں مزہ آتا ہے فرمایا کہ جب دیکھا تو حضرت سمجھ گئے ان کو ضرورت ہے امام نبی رحمت اللہ علیہ تو اس سے صرف اتنا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے حضرت نے سفر میں تعاون کروایا معلوم ہوتا ہے انسان کے پاس اگر ضرورت سے زائد ہو تو سفر میں دوسروں کا تعاون کرنا چاہیے ہوتا ہے کبھی انسان سفر میں ضرورت مند ہو جاتا ہے محتاج بن جاتا ہے میں ایک مرتبہ حج میں تھا اور ایک صاحب حج کے لیے تشریف لائے اور پہلا ہی دن ان کا آئے اور سامان رکھا اور سامان کے بعد وہ اپنا عمرہ ادا کرنے کے لیے گئے اور عمرے کے بعد آئے تو منہ چھوٹا سا تھا ان کا میں نے کہا حضرت صاحب کوئی مسئلہ ہوا کیوں ایسا وہ بیچارے بولے نہیں آنکھوں سے آنسو آ گئے میں نے کہا کیا ہوا کوئی تکلیف ہے تو انہوں نے بتایا کہ مل صاحب میں اپنا پرس لے کر کے حرم میں گیا تھا عمرہ کرنے کے لیے میرا پرس کٹ گیا اور میری کل کائنات میری اور میری بیوی کے چالیس ہزار روپے اسی میں تھی اب میرے پاس ایک پیسہ نہیں رہا سفر میں انسان ضرورت مند ہو جاتا ہے حاجت مند ہو جاتا ہے ایسے موقع پر ان کا تعاون کرنا چاہیے ان کی مدد کرنا چاہیے تیسری روایت فرمایا صحابہ مدد اس طرح بھی کیا کرتے تھے انجابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اراد ان ان فقال معاشر والانصار من اخوانکم قوما ليس لهم مال ولا عشيره فليزم احدكم الیہ الرجلین او الثلاث فرمایا اللہ کے نبی اعلان کرتے تھے جب سفر میں نکلتے تھے تو کہ ہمارے بہت سارے رفقا غریب ہے اور ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں جن کے پاس سواری ہے ان کو چاہیے کہ اپنے ساتھ سوار کریں دو دو بیٹھ کر چلو تین تین بیٹھ کر چلو من ظاہر یا ملو اللہ وطن کا اوق وطن یا تو صاحب کرام دو دو تین تین بیٹھ کر کے چلتے تھے کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک ایک سواری پر پانچ پانچ آدمی تو دو بیٹھے ہوئے ہیں تین چر رہے ہیں پھر دو بیٹھے ہیں تین رہے ہیں باری باری مقرر کر کے چلا کرتے تھے بہرحال یہ بھی ایک تعاون کی شکل ہے کہ اس طرح بھی تعاون امام نبی رحمۃ اللہ علیہ تو ہمیں تعاون کی شکلیں بتا رہے تھے کہ بتا رہے ہیں کہ سفر میں تم کس طرح تعاون کر سکتے ہو اپنے دوستوں کا اپنے احباب اپنے متعلقین کا پھر حضرت کا معمول یہ بھی تھا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ صخل رفو مسیری فیض یا ضعیف و یادیف له درو ہاں امیر کی یہی شان ہونی چاہیے امام کی یہی شان ہونی چاہیے حضرت جماعت سے پیچھے چلتے تھے جماعت آگے چلتی تھی حضرت پیچھے چلتی کیوں ضعیف لوگ ہوں گے وہ تو بیچارے جلدی جلدی چل نہیں پائیں گے ان کو ساتھ لے کر چلتے تھے بیمار ہوں گے ان کو ساتھ لے کر چلتے تھے کسی کی کوئی چیز گری پڑی ہے اس کو پیچھے اٹھا لیا کرتے تھے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چلا کرتے تھے آج کہاں ہمارے پاس امیر کے پاس وہ شان رہی ہے اور کہاں قوم کے مقتدا رہبر امام علماء جو قوم کو لے کر چلنے والے کہاں یہ صفات ہیں ذات اقدر صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ممبر پر خطاب رہ گیا کہ لوگوں کو داتا جائے تانا دیا جائے فلاں کیا جائے اس کے علاوہ خود میری زندگی جو ہے وہ اس سے کوسو دور ہے وہ عمل ہی میری زندگی میں نہیں رہے کہ جس کی بنیاد پر کوئی میرے بولے بغیر بھی میری زندگی سے کوئی مسئلہ حاصل کریں ایک عجیب و غریب بات حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب مطالعہ رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے عجیب و غریب بات مجھے خود سنائی تھی انہوں نے میں جب ان کے پاس حاضر ہوا زامبیا چھپا تھا ان کے دعلوم میں حضرت نے فرمایا میرے شیخ یعنی حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ فرمایا میرے شیخ کی زندگی میں دیکھتا تھا تو مجھے نبی کی زندگی معلوم ہوتی تھی حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ فرمایا میرے شیخ کو جب میں دیکھتا تھا تو مجھے نبی کی زندگی معلوم ہوتی تھی بس ہو بہو نبی کے وہ اخلاق اور فرمایا نبی کے اخلاق کیا تھے حضرت عائشہ فرماتی ہے جو قرآن کہتا تھا وہ نبی کے اخلاق تھے تو رہبر مقتدا ائمہ ان کی زندگیاں بھی امت کے لیے قابل نمونہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ صرف میں تقریر کر دوں میں بیان کر دوں میں اچھا خطبہ کر دوں باقی میری زندگی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کوس و دور ہو فرمایا حضرت پیچھے چلتے تھے تاکہ سب کو ساتھ لے کر چلیں ضعیفوں کو کمزوروں کو بیماروں کو اور لوگوں کی گری پری چیزوں کو اٹھا کر کے چلیں وید اور سنو حضرت اس لیے بھی پیچھے چلتے تھے کہ پیچھے پیچھے اپنی جماعت کے لیے دعا کرتے چلتے تھے اپنی جماعت کے لیے پیچھے پیچھے دعا کرتے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے بدر کی دعا میں تو حد کر دی تھی حضرت نے حد کر دی تھی آج مجھے میرے علم پر پراؤڈ میری جماعت پر غرور کہ میری جماعت ہے مجھے ماننے والے ہیں اور حضرت کا حال تین سو تیرہ کو لے کر جب بدر میں گئے تو بدر کے اگلے دن بخاری شریف کی روایت حضرت نے چادر اور رکھی تھی پیچھے چادر پیچھے دار رکھی تھی دعا کرنے لگے ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے اٹھاتے اتنے ہو گئے اور یہ چادر جو تھی وہ پیچھے گر گئی اور دعا کے الفاظ بخاری شریف میں ہیں حضرت نے دعا فرمائی اے اللہ میں چھوٹی سی جماعت کو لے کر آیا ہوں میں چھوٹی سی جماعت کو لے کر آیا ہوں اگر تجھے یہ منظور ہے کہ قیامت تک تیرے زمین پر کوئی اللہ کہنے والا نہ رہے تو کل کو ان میرے ساتھیوں کو ختم کروا دینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے ہس بک یا رسول اللہ بس بس ہو گیا بس ہو گیا بس اللہ نے آپ کی سن لی بہت ہو گیا کس آہو جاری سے اللہ کا نبی دعا کر رہا تھا دعاؤں کا اہتمام ہماری زندگیوں میں نہیں رہا خود مقتداؤں کا حال یہ ہے کہ ہمارا خود دعاؤں کا اہتمام نہیں رہا اللہ سے گر گرا کر مانگنے کا ہمارا یہ اہتمام نہیں رہا ہم نے لوگوں کو تو کہا کہ اللہ سے مانگو لیکن میں خود کہاں مانگ رہا ہوں اللہ ہمیں اپنے رب سے مانگنے کی صحیح ڈھنگ سے مانگنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے امت اپنے نبی سے بہت دور ہو چکی ہے دنیا کے اس وقت تک جو حالات ہیں نا یہ حقیقت میں اس بنیاد پر حالات ہیں کہ امت نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا اگر امت نبی کو نہ چھوڑتی تو اللہ امت کو نہ چھوڑتا امت کا تعاون کرتا نصرت کرتا مدد کرتا لیکن امت نے جب اپنے نبی کو چھوڑا تو اللہ کی نصرت اللہ کی مدد کا اترنا اس امت کے لیے بند ہو گیا صدیق اکبر نے پیچھے سے چادر ڈالی حسب کا یا رسول بس ہو گیا اللہ کے ابھی اللہ نے آپ کی سن لی آپ کی سن اور جب صدیق نے یہ جملہ کہا تو حضور کو تسلی ہو گئی کہ میرے ابو بکر کو شر صدر ہو چکا اس کا مطلب میری دعا قبول ہو گئی تو حضرت پیچھے پیچھے اس لیے چلتے تھے وید اللہ اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر معلم حجت اللہ البالغاہ میں فرماتے ہیں آداب معلم و متعلمین میں ارشاد فرمایا ہر معلم اور پڑھانے والے کو چاہیے کہ رات کی تنہائیوں میں اپنے پاس پڑھنے والوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرے کہ اللہ تو نے میرے پاس کچھ پڑھنے والے بھیجے ہیں میرے مولا میں اس لائق نہیں ہوں لیکن تو نے بھیجے ہیں تو اب میرے ذریعے سے ان کی اصلاح بھی فرما دے ان کی تربیت فرما دے ان کی زندگی کو میرے ذریعے سے بنا دے شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں جس معلم میں اپنے متعلمین اور جس پیر میں اپنے مریدین کی اگر خیر خواہی نہیں ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک تجارت کرنے والا تو ہو سکتا ہے لیکن نبی کا وارث نہیں ہو سکتا بہت سخت لفظ لکھا ہے وہ نبی کا وارث نہیں ہو سکتا ہے وراثت انبیاء میں تو یہ ہے کہ نبی کا درد اس کے پاس ہو نبی کا قرن اس کے پاس ہو نبی کا غم اس کے پاس ہو نبی کے آنسو اس کے پاس ہو اور اس کے پاس امت کے لیے رونا ہو فرمایا حضرت پیچھے پیچھے چلتے تھے ویاد اور دعائیں کرتے چلتے تھے آگے فرماتے کہ حضرت جب سواری پر سوار ہوتے تو کیا کیا دعا پڑھتے تھے فرمایا سفر کے لیے سواری پر سوار ہوتے وقت کیا دعائیں پڑھتے تھے مختلف قسم کی دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں مثلا ایک دعا منقول ہے جو یہاں ہے سبحان اللہ علیہ وما کُن لہ مکری وین ربن علم کلبون مطلب یہ ہے کہ اللہ ساری پاکی تیرے ہی لیے ہیں جس نے ہمارے لیے اس جانور کو مسخر کر دیا تابع کر دیا ہم اس کو تابع نہیں کر سکتے تھے وہ نہ الا ربینا اور ہمارا اخیر میں اپنے رب ہی کی طرف جانا ہے یہ بڑے بڑے ہوائی جہاز جو فضاؤں میں اڑ رہے ہیں کسی کی طاقت تھی کہ فضا اس کے تابع ہو جاتی اے انسان اللہ نے فضا کو تیرے تابع کر دیا اس زمین پر ٹرین دوڑ رہی ہے وزن کے ساتھ خدا چاہتا تو زمین پھتی اندر چلی جاتی ٹرین لیکن اللہ نے مسخر کیا معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سفر کے شروع کرنے کے موقع پر جب سفر شروع کریں اور اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں یا اپنے گھر سے نکلیں تو ان دعاؤں کا اہتمام کریں دوسری روایت دوسری دعا جو مسلم شریف میں ہے سبحان سبحان اللہ سخا مماکنکرین کلیبون اللہ سفر تکوا اللہ میرے سفر میں میں تجھ سے نیکی چاہتا ہوں تقوا چاہتا ہوں اس لیے کہ سفر میں انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے سفر میں اللہ کی نصرت اترتی ہے تین جگہ وہ ہیں ترمدی شریف کی روایت ہے تین جگہیں وہ ہیں جہاں اللہ کا قرب ہوتا ہے اللہ کی معیت ہوتی ہے ایک سفر ایک بیماری اور ایک انسان مصیبت زدہ ہے میں اس سے پہلے امام غزالی کے حوالے سے ایک بات کہہ چکا ہوں کہ امام غزالی نے ایک روایت اگرچہ روایت پر کلام ہے لیکن فضائل میں لوگوں نے اس روایت کو بیان کیا اور امام غزالی نے اس روایت کو نقل کیا ہیا علوم الدین میں جس میں فرمایا کہ کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو سن لینا صرف سن لینا آپ کچھ نہیں دے سکتے آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں کہ آپ اس کا تعاون کر سکے اس کی مدد کر سکے لیکن آپ نے بشاست سے اس کی اس کی مصیبت کو سن لیا اور سن کر اس کو تسلی کے دو کلمات کہے کہ اللہ تیرا مسئلہ حل فرما دے دعا دی آپ نے کچھ تسلی کے دو کلمات کہے امام غزالی نے روایت نقل فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس تسلی دینے والے اور مصیبت زدہ کی مصیبت کو سننے والے کے لیے اسی وقت اعلان کرتا ہے وجب الجنہ میں نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا تین جگہوں پر معیت رب ہوا کرتا ہے اللہ کی معیت اللہ کا قرب ایک سفر میں جب ہو ایک بیماری میں جب ہو اور ایک انسان مصیبت زدہ ہوتا ہے تو اللہ کو ایسے وقت میں اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے بہت سے لوگ مصیبت کے وقت میں دوسروں سے دعائیں کرتے کراتے ہیں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے لوگ دعا تو کریں گے لیکن ہمیں خود بھی دعا کرنا چاہیے استراری کیفیت میں اللہ دعا قبول کرتا ہے بے چینی کے عالم میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے پھر سفر اور بیماری ان دو میں تو ایک عجیب مسئلہ ہے بخاری شریف اور مسلم شریف اور اصحاب سنن نے روایت نقل فرمائی کہ جو انسان حالت حضر میں یا تندرستی کے عالم میں نوافل کا پابند تھا مثلا تاجد کا پابند ہے اشراق کا پابند ہے چاس کا پابند ہے اوابین کا پابند ہے جو اس کا پابند تھا اور بیماری اور سفر کی بنیاد پر وہ نہیں پڑ پا رہا ہے سفر میں ایسا ہوتا ہے ہنگامی بار بار چلنا اور وقت نہیں ملتا ہے نہیں پڑھ پاتا ہے حضرت سے کتنی روایتیں ہیں کہ سفر میں حضرت تاجد نہیں پڑھ پائے بلکہ ایک روایت ایسی بھی بخاری شریف میں آئی کہ فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی آنکھ لگ گئی حضرت کی سفر کے اندر تو کبھی انسان ان نوافل کو نہیں پڑھ پاتا ہے اور بیماری میں تو عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی فرائض ہی کہ اس کی تھوڑی ہمت ہوتی ہے وہ پل لیتا ہے نوافل نہیں پڑھ پاتا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حضر میں اور تندرستی میں نوافل کا پابند تھا سفر اور بیماری کی بنیاد پر اگر وہ نہیں پڑھ پاتا تو بلا پڑھے بھی اللہ اس کو ثواب دیتا رہے گا یہ صحیح ترین روایت ہے تو اللہ میں انا نس القفی سفر انا تقوا ومن العمل ما ترزا اے اللہ میں تجھ سے اس سفر کے اندر ایسے اعمال کا مطالبہ کرتا ہوں جس سے تو راضی ہو اس لیے کہ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان سفر میں گناہوں کے کام کر بیٹھتا ہے گاڑی میں بیٹھا ہے اب دیکھتا ہے کون دیکھنے والا تو گائن کی سیدھی رکھ دی اور اب تو فلم کے بھی ماشاءاللہ اللہ اندر میں ٹیلی ویژن رکھے ہوئے ہیں گاڑیوں میں تو فلم بھی دیکھ رہا ہے یا ایک اکیلا ڈرائیونگ کر رہا ہے تو فہوش اور بری باتیں سن رہا ہے اس لیے فرمایا ومین العمل علی ماترزا اللہ میں سفر میں تج سے ایسے اعمال مانگتا ہوں جس سے تو راضی ہو جائے اللہ محبن علیہ سفر انا ہاد اللہ میرے لیے اس سفر کو آسان کر دے وقت انا بعدت اور اللہ اس سفر کی لمبائی کو مختصر کر زمین کو میرے لیے لپیٹ دے حالات کو خوشگوار بنا دے اللہ من تصاحب و سفر سفر اللہ تو ہی میرا ساتھی ہے سفر میں بلخلی فی الحل ارے یہ دعا تو وہ وہ مصنون دعائیں ہیں نا اس میں بھی یہ دعا لکھی ہوئی ہے لیکن یاد کون کرتا ہے مصنون دعاؤں کی جو کتابیں چھپی ہے اردو میں گجراتی میں انگلش میں اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے لیکن کون اس کو یاد کرتا ہے تاکہ ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے سنو اللہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب الدعوات بخاری شریف میں جب کتاب الدعوات کو شروع فرماتے تھے تو یوں فرمایا کرتے تھے کہ سلام کے ذریعے سے دنیا کے دروازے کھلواتے ہو دعاؤں کے ذریعے سے رب کے دروازے کھلتے ہیں دعاؤں کے ذریعے سے رب کے دروازے کھلتے ہیں تو انسان جب دعائیں کرتا ہے نا تو دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ کہتا ہے لبیک یا عبدی میرے بندے میں تیری خدمت میں حاضر ہوں تیرے مطالبات کو میں پورا کروں گا لیکن شرط یہ ہے کہ ہم حضوری قلب سے دعا کریں قلب لاہی سے نہیں جیسے بخاری میں قلب غافل سے نہیں غافل قلب کی دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتا حب بن اور اللہ انی اعوذ بکا اور فرمایا انت صاحب فی سفر اور اے اللہ میں گھر سے نکلا ہوں میرے گھر والوں کا کیا ہوگا مجھے نہیں پتا اے اللہ تو میرے گھر والوں میں میرا نائب بن جا اور اللہ اگر نائب بن جائے گا تو گھر والوں کو کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے ہرگز نہیں والخلیفۃ فی الحل اللہ من اعوذ بکا کا وعصاء وہ سفر وقابت المنظر اللہ راستے کی تھکاوتیں پریشانیاں اور ایسے حالات اس سے میری حفاظت فرما وسوء المنقلب فی المال والاحل اور اللہ میرے مال میں میرے اہل میں برائیاں پیدا ہو جائیں اس سے تو حفاظت فرما والولد اور وحیدہ رضا اور جب حضرت واپس ہوتے تھے اپنے گھر پر تو پڑھتے تھے آئبون عابدون آبدون حامدون صدق اللہ وعدہ و نسر آبدا و حضم اللہ حزاب اللہ میں لوت آیا تائبون توبہ کر رہے ہیں آبدون عبادت کر رہے ہیں صدق اللہ وعدہ اللہ اپنا وعدہ سچا کر دکھاتا ہے اے اللہ تو نے سفر میں میری بڑی مدد فرمائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی دعا واپسی میں آنے کی دعا یہ تمام دعائیں احادیث میں منقول ہیں ہمیں چاہیے کہ ان دعاؤں کا اہتمام کریں اور ان دعاؤں کی بنیاد پر اللہ ایکسیڈن سے بھی حفاظت کرتا ہے میرے حضرت کی ایک بات میں آپ کو سناؤں دیکھو ایکسیڈن پر مجھے یاد آئی ہمارے حضرت کو تیز گاڑی بہت چاہیے اگر ڈرائیور سلو چلاتا ہو سو پر چلاتا ہو تو بھی حضرت کہتے ہیں بہت سلو چلاتا ہے حضرت کو گاڑی بہت تیز چاہیے ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی معاملہ تھا کہ حضرت بھی چاہتے تھے گاڑی تیز چلاؤ تیز چلاؤ تیز چلاؤ ہمارے حضرت بھی جب بیٹھتے ہیں تو فرما ڈرائیور کو کہہ دیتے پائلٹ بنو پائلٹ بنو گاڑی اڑاؤ لیکن شروع میں ایک بات حضرت فرماتے ہیں بڑی کام کی بات بڑی کام کی بات یاد رکھو اس بات فرمایا جب تم ڈرائیونگ پر بیٹھو یہ نیت کرو اے اللہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو اگر تم نے کسی کو بچانے کی نیت کر لی ہے اس نیت حسنا پر اللہ تمہاری حفاظت کر لے گا کتنی جامع بات فرمائی تم کسی کو بچانے کی نیت کرو اللہ میری ذات سے میری ڈرائیونگ سے میری گاڑی سے کسی کو تکلیف نہ ہو اگر ہم نے کسی کو بچانے کی نیت کر لی تو اس نیت حسنا کی بنیاد پر اس نیت محمودہ کی بنیاد پر اس اچھی نیت کی بنیاد پر اللہ ہماری بھی حفاظت کر لے گا تو بھائی اگر نیت میں ہم دوسروں کا تعاون سوچ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقیناً ہمارے لیے مدد اترنے ہی والی ہے پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا یہ جو آگے روایت آ رہی ہے میں اس بات کو آج ہی پورا کر دوں اس لیے میں سرسری جلدی جلدی روایت بتا اللہ آکاش وسلم کا معمول یہ تھا کہ حضرت جب سفر میں نکلتے اور پہاڑ پر چڑھتے بلندی پر چڑھتے اللہ اکبر پڑھتے اور جب نیچے اترتے تو سبحان اللہ پڑھتے بڑی حکمت ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں حکمت لکھی حکمت یہ لکھی کہ انسان جب بلند ہوتا ہے تو ایک برائی کی شان ہو گئی حضرت نے اللہ اکبر پڑھ کر اشارہ کیا میں کتنے ہی بلندی پر چلا جاؤں برا تو تو ہی ہے اس لیے اللہ اکبر اور نیچے اترنا عیب ہے دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو کرسی سے اتار دیا گیا تو کیا عیب ہے بھائی اتر جانا عیب ہوا نا نیچے اترنا ایک عیب ہے تو حضرت جب نیچے اترتے تھے تو پڑھتے تھے سبحان اللہ اے اللہ سارے عیوب مجھ میں ہیں تو عیوب سے پاک ہے یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت لکھی ہے اس مسئلے کے اندر یہی وجہ ہے کہ ابن قیم نے اسی جگہ ایک اور حکمت لکھی فرمایا کہ جانور کو ذبح کے موقع پر بسم اللہ اللہ اکبر حالانکہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن جانور کو ذبح کرنے کے موقع پر بسم اللہ اللہ اکبر الرحمن الرحیم نہیں فرمایا حکمت یہ ہے اس میں کہ تم جو جانور کو ذبح کر رہے ہو اگرچہ شریعت نے تمہیں اجازت دی اللہ نے اجازت دی ہے کہ اس جانور کا گوشت تم کھا سکتے ہو حلال ہے تمہارے لیے ذبح کرنا لیکن پھر بھی بہرحال ایک تکلیف کا کام کر رہے ہو جانور کو یقیناً تکلیف تو ہو ہی رہی ہے فرمائے اس تکلیف کے موقع پر اللہ کی صفت رحمت کو ذکر نہ کرو اس لیے رحمان اور رحیم نہ بولو بسم اللہ اللہ اکبر بولو اور اکبر کیوں بلوایا اکبر اس لیے بلوایا کہ جب تم ذبح کر رہے ہو تو بڑے دنگے نہ ہانکنا کہ بڑا طاقتور ہوں میں نے ایک ہاتھ میں پچھاڑ دیا فرمایا اللہ کی ذات سب سے بڑی اس لیے اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر ہمارے اکابر نے جو شریعت کو کھولا ہے جو واضح کیا ہے شریعت کو ایسے کھولا ہے اسی لیے میں نے آج ہی سبق میں ایک بات آئی ابو طالب خواجہ ابو طالب کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ام محترم کہ آخری وقت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چچا لا الہ الا اللہ اشہد القیہ یوم القیامہ میں گواہی دے دوں گا قیامت میں تو ابو جہل وغیرہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے امیہ وغیرہ اس نے کہا اترغب ملت ابھی کا تیرے باپ کی ملت سے انحراف کرے گا بس ابو طالب نے آخری میں یہی بات کہی کہ میں اپنے باپ کی ملت پر مرتا ہوں اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ چچا ابو طالب کی موت کفر پر ہوئی اور اس کی سب سے بڑی دلیل جب اللہ کے نبی علیہ السلاۃ وسلام نے اپنے چچا کے لیے استغفار کرنے کو کہا تو اللہ نے منع کیا ماکان کان علی نبی یہ ولدین آمن منو تک فرو دل مشرقین ولو کانو الی قربا یہ ابو طالب ہی کے بارے میں کہ جب وہ شرک پر مرے تو آپ کو دعا کرنے کی اجازت نہیں یہاں سے وہ روایت غلط ثابت ہو جاتی ہے جس روایت میں یوں آیا کہ ابو طالب کے مرنے کے بعد چچا عباس آیا اور یوں کہا بھتیجے محمد تو جو کلمہ کہلوانا چاہتا تھا وہ تیرے جانے کے بعد ابو طالب نے کہا اور میں نے میرے کانوں سے سنا اس کے ہاتھ ہونت ہیر رہے تھے یہ روایت صحیح روایت کے مقابلے میں موضوع ہے غلط ہے ان کی موت کفر پر ہوئی اور اس کی بین دلیل اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے چچا کو جہنم میں عذاب ہوگا لیکن عذاب کی شکل حضرت نے خود بیان فرمائی کہ سب سے عقل سب سے اخف سب سے ہلکا عذاب میرے چچا کو ہوگا وہ یہ کہ بدن تو پورا صحیح سالم ہوگا صرف پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی اب یہاں حضرت اقدستانوی رحمت اللہ علیہ ایک عجیب بات لکھتے ہیں حضرت نے اس کی بڑی عجیب حکمت لکھی کہ آخر پورا بدن سلامت اور صرف پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی اس کی کیا وجہ فرمایا پورا بدن نبی کی ڈیفینس کے لیے کھڑا تھا نبی کے تحفظ کے لیے اور پاؤں کفر پر جمع ہوا تھا تو جو کفر پر جمع ہوا تھا وہاں عذاب ہوگا اور جو ڈیفینس سے نبوت میں کھڑا تھا اللہ اس کو عذاب سے بچا لیں گے یزت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب و غریب حکمت لکھی ہے بہرحال ہمارے اکابن نے شریعت کو بہت کھولا ہے شرط یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھے تو ہمیں لذت آتی ہے روایتوں کے پڑھنے میں قرآن کے پڑھنے میں مزہ آتا ہے جبکہ ہم قرآن اور حدیث کی حقیقت سے واقف ہو جائیں تو اللہ کے نبی علیہ السلاۃ وسلام جب اوپر چڑھتے تھے تو اللہ اکبر اور جب نیچے اترتے تھے تو سبحان اللہ پڑا کرتے تھے اللہ شان ہو ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں اب تعلیٰ سفر کے آداب اور ذات صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سفر فرمایا کرتے تھے اسی طرح ہمیں بھی سفر کرنے کی اور آداب کی رعایت رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں یہ ایک سوال ہے کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے تو ہم اس وقت کیا کریں میں نے اس پر گزشتہ سال مفصل بیان دیا تھا کہ ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے دنیا والوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے خرافات سے دنیا والوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے نہ معلوم کیسے کیسے شراب نوشیوں سے اور کیسے ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے قربانی سے اس لیے کہ سال کا اختتام بھی قربانی پر ہوا ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کی قربانی اور سال کی ابتدا بھی قربانی سے ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سال کا آغاز بھی قربانی سے ہے ہمارے سال کا اختتام بھی قربانی پر ہے تو ہماری زندگی قربانی پر ہونی چاہیے قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو قربان کرنے والے بنے میں نے اس سے پہلے بھی غالباً بتایا تھا کہ قربانی کا مطلب جانور کو ذبح کر دیا اور قربانی کا حق ادا کر دیا یہ نہیں ہے اصل تو اپنے نفس کو قربان کرنا اپنے تقاضوں کو قربان کرنا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے تقاضوں کو قربان کر کے اپنے فرزن کو قربان کرنے اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اس سے بڑھ کر نفس کی فنائیت کیا ہو سکتی نفس کی قربانی کیا ہو سکتی اس لیے حقیقت قربانی یہ ہے کہ ہم من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی اپنائیں میں انشاءاللہ موقع رہا کبھی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعہ تو میں بیان کرتا نہیں اس لیے کہ واقعہ تو مشہور و معروف ہیں لیکن اس میں جو حقائق ہے جو رموز ہے جو مسائل ہیں میں اس کو انشاءاللہ پہلے بھی کھول چکا ہوں اور پھر موقع رہا تو انشاءاللہ کسی مجلس میں میں اس کو کھولوں گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بہتر ساتھیوں کے ساتھ چلے تھے کوئی کتال کوئی مقابلہ کچھ بھی مقصود نہیں تھا اصل تو کوفہ والوں کی دعوت پر تشریف لے جا رہے تھے صرف فیملی کے آدمی تھے لیکن یزید کا لشکر آ گیا اور بہرحال مکہ میں کربلا پر روک دیا گیا حضرت حسین نے یہ بھی فرمایا کہ یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو میں اس سے بات کر لوں یا مجھے کوفہ جانے دو جہاں میں جا رہا ہوں یا مجھے واپس ہو جانے دو میں مدینے چلا جاؤں لیکن یزید کے لشکر نے شمر دل دوشن نے کوئی بات تسلیم نہیں کی اور یہ کہا کہ ہم کچھ نہیں سنتے ہیں آپ کو یزید کی طرف سے ہمارے ہاتھ پر بیت کرنا ہوگا حضرت حسین نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ میری کچھ باتیں ہیں جب تک ان باتوں کی صفائی نہیں ہو جاتی ہے وہاں تک میں اپنے نانا کے دین کو فروخت نہیں کر سکتا بیچ نہیں سکتا ہوں فرمایا بیت نہیں ہوتے ہیں تو دوسرے نتیجے پر پھر مقابلہ ہے حضرت نے فرمایا کہ مجھے ایک دن کی مہلت دی جائے یہ نو تاریخ جمعرات کو گفتگو ہو رہی تھی اور اسی رات حضرت حسین نے خواب دیکھا کہ نانا جان فرما رہے بیٹے حسین کل کو تم ہم سے مل جاؤ گے یہ اشارہ تھا کتال کی طرف بہرحال دسویں محرم جمعہ کا دن تھا اور مسئلہ ہوا اور ظہر کی نماز تک میں بہتر آدمیوں میں سے بیس آدمی شہید ہو گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی کے اور خود یہ زخم خوردہ ہے کسی کا سر پھوتا ہوا ہاتھ ٹوتا ہوا یہاں تیر یہاں تیر یہاں تلوار لگی ہے اور اسی عالم میں زہر کا وقت ہوا تو عرضت حسین نے فرمایا کہ ہمیں زہر پڑھنے دو ان لوگوں نے کہا کہ تم باغی ہو باغی کو مہلت دیں تو عید حسین نے فرمایا باغی تو تم ہو ہم تو اپنے نانا کے دین کو لے کر چلے بہرحال ان لوگوں نے نماز کا موقع نہیں دیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلاۃ الخوف پڑھی یعنی باون آدمیوں میں چھبیس آدمی مقابلے پر رہے چھبیس نے نماز پڑھی پھر وہ چھبیس گئے اور چھبیس نے نماز پڑھی آپ اندازہ لگائیں کہ سر پھوتا ہوا تیل لگے ہوئے کسی کا پیٹ زخمی ہونٹ زخمی سر زخمی پاؤں زخمی اور اسی عالم میں زہر کی نماز پڑھی حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی حضرت ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی حضرت جی ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے لوگوں اگر تم میری باتوں کو جذبات پر محمول نہ کرو تو میں یوں کہوں گا کہ تم لوگ پانی سے وضو کرتے ہو نواز رسول نے خون سے وضو کیا تھا اور اس عالم میں بھی نماز نہیں چھوڑی سال کا ابتدا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری نماز کبھی نہ چھوٹے تمہاری زندگی میں من چاہی زندگی نہ آئے رب چاہی زندگی آئے اللہ کی چاہت والی زندگی آئے من چاہی زندگی کو چھوڑو یہ ہمارے سال کی ابتدا بتا رہی ہے اثر کے وقت سے پہلے تو میدان صاف ہو گیا اور عورتوں کو بیریاں پہنائی گئی اس ظالم امت نے نبی کی نواسیوں کو بھی بیریاں پہنائی جب لے کر چلی ہے تو زینب کے جو اشعار ہیں بڑے عجیب و غریب ہیں تو بھی میں سناؤں گا البدایا و نہایا میں ابن اسیر جزری نے ان اشعار کو نقل کیا ہے میں ایک شعر کا ترجمہ کروں یا محمدہ و یا محمدہ اے میرے نانا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے نانا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم سے سناتے ہیں اپنے دکھرے کہ تیرا نواسا آج تیرے پاس آ گیا دنیا کا دلہا گھوڑے پر سوار ہو کر جاتا ہے اور تیرا نواسا ایسا دلہا بنا ہے جو نیزے پر سوار ہو کر جا رہا ہے چونکہ آپ کی گردن مبارک کو کاٹ دیا گیا تھا اور نیزے پر اٹھا لیا گیا تھا اس کی طرف اشارہ فرمایا اور زیاد کے سامنے جب سر مبارک رکھا گیا اور وہ یوں کمچی سے مارنے لگا لکڑی سے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں تھے فرمایا نہ مار اس چہرے کو میں نے میرے نبی کو بوسا دیتے ہوئے دیکھا ہے نہ مار اس چہرے کو میں نے اپنے نبی کو بوسا دیتے ہوئے دیکھا اس ظالم امت نے کوئی کمی نہیں رکھی ہے بہرحال ہمارے سال کی ابتدا جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہم نمازوں کے پابند ہو ہم من چاہی زندگی کو چھوڑیں اور رب چاہے زندگی کو اپنائیں تبھی جا کر اللہ کی نصرت اور مدد اتر سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بیمار لوگوں کی دعاؤں کی درخواستیں ہیں ابھی ایک بچی کو میں دیکھنے گیا تھا وہ بھی بیمار ہے اللہ اس کو آفیت اور صحت اور شفا عطا فرمائے اس کے علاوہ ہمارے خاص ملنے والے ہیں اسماعیل بے دیگیا کر کے کفلتا کے رہنے والے ہیں ان کا پندرہ سولہ سال کا بچہ اچانک قومے میں چلا گیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا دائمہ عطا فرمائے اور کتھور میں یوسف راندیری دعوت و تبلیغ کے اچھے ذمہ دار تھے اور زندگی دعوت و تبلیغ میں کھپائی کینسر کے مرض میں آج ان کا انتقال ہو گیا ابھی ساڑھے نو بجے ان کا جنازہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اور تعالیٰ ہم تمام کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھیں اور اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ فرمائیں اور بھائی یہ کنتھاریا جہاں داولوم کنتھاریا ہے وہاں سے کچھ علماء آئے ہوئے ہیں ان کا منشا یہ ہے کہ اصل میں وہاں ان لوگوں کو قبرستان کی ضرورت ہے ویسے کنتھاریا گاؤں کا قبرستان ہے اسے انکار نہیں لیکن وہ گاؤں تک محدود ہے وہ چھوٹا سا ہے اب آپ جانتے ہیں کہ داولوم کنتھاریا تو کتنا بڑا داولوم ہے پھر وہاں کے اساتذہ کا ایک جم غفیر ہے پھر اس کے علاوہ اور اساتذہ بھی وہاں ہے پھر اس کے علاوہ اور جگہوں سے بھی لوگ رہنے کے لیے وہاں آئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ بستی والوں کا بھی یہ کہنا کہ بھائی اب سارے لوگوں کو ہم اپنے وہاں جگہ دیں گے تو قبرستان چھوتا پڑ جائے گا تو ان کا بھی کہنا اپنی جگہ مسلم ہے تو اور ایک قبرستان خریدا گیا ہے جس میں خاص طور پر علماء علماء کی اولادیں علماء کے متعلقین رشتے دار اور اس طرح پر جو دوسری جگہوں سے آ کر وہاں بسے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے اس میں قبر کا نظام بنایا جائے گا تو یہ زمین انہوں نے خریدی ہے قریباً سات لاکھ روپے میں کچھ خریدی ہے وہ یہاں پر تعاون کے لیے حاضر ہوئے ہیں میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان کا بھرپور مدد فرمائیں دیکھیے یہ علماء کی جماعت ہیں اور وہاں پر علماء ہی دفن ہوں گے اور ویسے عوام بھی دفن ہوں گے لیکن زیادہ تر وہ علماء ہوں گے ایسی جگہوں پر ہمیں مدد کرنا چاہیے ان کا تعاون کریں یہ باہر رہیں گے اور اگر کوئی اس وقت نہیں دے سکتا ہے نہ لایا ہو تو ان کا نمبر لے لے اور ان کے ساتھ پھر بعد میں کانٹیکٹ کر کے ان کو پہنچا دیں اللہ تعالی ہم تمام کو دین متین والے تمام راستوں میں قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مسلم و الحمد للہ رب العالمین وسلات وسلم الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه دکری اللهم و على ذكرك وشكرك حسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواهش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم آفرنا وأقترنا وأصلح لنا شأننا كله اللہ ہم سب کے کو معاف فرما اللہ قصور و سے غزر فرما اللہ سے کاریوں سے معافی عطا فرما اللہ ہمارا شروع ہونے والا سال بھی بہتر فرما اللہ سال کا اختتام بھی بہتر فرما اللہ اگلے سال میں ہمارے لیے کیا حالات آنے والے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے مولا حالات سے ہماری حفاظت فرمانا اللہ حالات سے ہماری حفاظت فرمانا اللہ حالات سے ہماری حفاظت فرمانا اللہ ہمارے مقدرات کو بہتر سے بہتر بنا اللہ ہمارے مسائل کو خوشگوار فرما اللہ مسلمانوں کی نصرت و مدد فرما اللہ مسلمانوں کی نصرت و مدد فرما پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں اللہ سب کو عافیت عطا فرما سب کو سکون عطا فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما ظالم کو ہدایت عطا فرما ورنہ نیابت سے ختم فرما اللہ ظالم کو ہدایت عطا فرما ورنہ نیابت سے ختم فرما اللہ العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرما ملک کے باشندوں کی حفاظت فرما ملک کی گرانی کو ختم فرما ملک میں امن و امان قائم فرما اللہ امیروں کو اپنی رعایا کے ساتھ آداب اخلاق اور اصول کے ساتھ اللہ ملک کو چلانے کی توفیق عطا فرما ظلم سے بربریت سے اے اللہ حفاظت فرما اور رعایا کو اللہ ملک کے قوانین کی پابندی کی توفیق عطا فرما بیماروں کو شفائے دائمہ عطا فرما برہومین کی مفرت فرما مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما سب کے حاجات کو پورے فرما اللہ یہ مجمع تیرے نبی کی محبت پر اور تیری محبت پر اللہ اپنے کاموں کو چھوڑ کر دور دور کراتا ہے ان کے آنے کو قبول فرما سب کے دلوں کو نور سے منور فرما نبی کے عشق سے مالا مال فرما آپ کے عشق سے مالا مال فرما اللہ آپ کی نور سے ہمارے قلوب کو مجلہ فرما اللہ ہمارے قلوب کو منور فرما اللہ آپ کی یادیں دلوں میں بسا دے آپ کی یادیں دلوں میں بسا دے اور جسم پر نبی کی سنتیں بسا دے اللہ ہمارا باطل اللہ سے منور فرما دے اور ہمارے ظاہر کو محمد الرسول اللہ سے مزین فرما دے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس میں جو مخلصین ہو ان کی آمینوں کے ساتھ ہماری آمینوں کو قبول فرما آمین یا رب العالمین وصل اللہ علیہ نبی الکریم برحمتی الراحمین